مقدس اور بابرکت اشرے ہم سے رخصت ہو چکے ہیں رمضان المبارک کا نہایت قیمتی اشرا تیسرا اس میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں پانے والوں نے اتنا پایا اتنا پایا کہ ہم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے رحمت کا اشرا آیا اتنا اللہ کی رحمتوں کو انہوں نے سمیٹا کہ دنیا میں اس کے لیے کوئی پیمانہ ہی نہیں بن سکا اللہ کی رحمت لامحدود اور دنیا محدود اور مغفرت کا اشرا آیا اتنے پروانے لیے جنت کے اور اتنے سیڑھیاں چڑھے اللہ اکبر کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا رمضان المبارک کا تیسرا اشرا جہنم سے قلاسی کا اعتکاف کا ماحول کلام پاک کے ختم کا ماحول اور اللہ والوں کے چہروں پر ایک قسم کی اداسی ہائے رحمت کا اشرا چلا گیا مغفرت کا اشرا چلا گیا اور لگتا ہے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اب کلام پاک ہم سے رخصت ہو جائے گا الحمد اس گئے گزرے زمانے میں پرفتن زمانے میں بھی مسلمانوں نے وہ ذوق دکھایا وہ شوق دکھایا وہ سخاوت کی دریا بہائی کہ دشمن دنگ ہو کر رہ گیا مساجدوں میں رونق ذکر کی محفلیں واض و نصیحت کی مجلسیں اکابرین کی آمد و رب اور کروڑہ کروڑ روپے اللہ تعالی کے دربار میں سخاوت کرنا لٹانا شاید دنیا کی کسی قوم کے اندر یہ منظر دیکھنے سے بھی نہیں ملے گا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے ہماری محنتوں کو قبول فرمائے کاوشوں کو قبول فرمائے تیری رحمت کا صدقہ ورنہ ہماری عبادتیں تو اس لائق نہیں ہیں کہ ہم تیرے در بار میں پیش کر سکیں اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں مسلمانوں کو جو بھیجا پیدا کیا یہ بچہ بچہ جانتا ہے وما خلق الجن اللہ لیا بدون کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور جو عبادتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو دی اور مسلمانوں کو دی میں نے کئی مرتبہ تذکرہ کیا کہ ہم اللہ کے دربار میں کروڑ ہا کروڑ شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ عبادتیں ہماری مزاج اور فطرت کے نیچر کے عین مطابق ہیں پیدا کرنے والا اللہ اور عبادتیں دینے والا اللہ ہم اگر اپنے بازار کو اپنے بچے کو ساتھ لے جائیں تو بچے کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس کی طاقت کیا ہے اس کی قوت کیا ہے اس کے ہاتھ میں کہاں زخم ہے فریکچر کہاں ہے ہڈی کوئی کون سی ٹوٹی ہوئی ہے تو اسی کے مطابق ہم اس کے ہاتھ میں بوجھ اٹھانے کے لیے دیں گے یہ نہیں کہ بچے کو سو کلو چاول کا موٹا دے دیا اور کہنے لگے کہ اس کو گھر تک پہنچا دو ہم اپنی اولاد پر ظلم نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا اللہ نے روزہ رکھا احسان ہم پر فرمایا اللہ نے نماز دی احسان ہم پر فرمایا اللہ اپنے در پر بلاتا ہے بڑے بڑے بادشاہ اپنے در کے دروازوں پر کتے رکھ رکھے ہیں باڈی گارڈ رکھے ہیں ان کی ملاقات نہیں ہو پاتی اللہ نے کعبے کی تعمیر کے فوراً بات فنس بلحج یا تو کا رجالا والا کلی وامری یا تینا امن کلی فج نامیخ اے ابراہیم و اسماعیل اب کعبہ تعمیر ہو چکا ہے آپ بلائیے کہا کہ ہماری آواز کیسے جائے گی اللہ نے کہا بلانا آپ کا کام ہے بات پہنچانا ہمارا کام ہے روایتوں میں آتا ہے جو باپ کی پیٹ میں تھا ماں کے حمل میں تھا اللہ نے اس تک بھی ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچا دی یہ ہے وہ شہنشاہ شاہ حقیقی جو کابے کی تعمیر کے بعد ہر وہ آدمی جو دل میں تمنا رکھتا ہے اللہ جانتا ہے یہ ناپاک قطرے سے پیدا ہوا اس کے پیٹ میں پیشاب ہے اس کے پیٹ میں پاخانہ ہے اس کا خون نجیس ہے گندا ہے ریح کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا پاخانہ کرنے سے وضو ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا خون اگر اچھی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں کہتے کہ وضو ٹوٹ رہا ہے تھوکنے سے وضو ٹوٹتا ہے آنکھ سے آنسو نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے جسم سے پسینہ نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے جسم کا کون سا حصہ جہاں خون نہ بہ رہا ہو میرے رب کو معلوم ہے کہ اللہ کا کعبہ پاک ہے انتہرا بیتی ہیرا والعاکفین والرکع سجود اے اللہ تیری مہربانی کہ تو گندے نطفے سے پیدا ہونے والے انسان کو پیشاب رکھنے والے پاخانہ رکھنے والے منی رکھنے والے گندا خون رکھنے والے اگر وہ پیشاب اس کے کپڑوں پر گر جائے تو نفرت کرے وہ پاخانہ اس کی چڈی میں لگ جائے تو نفرت کرے وہ خون اس کے جسم پہ گر جائے بدبو آنے لگے اے اللہ تو کتنا کریم ہے داتا ہے مہربان ہے کہ ندا دے کر آواز دے کر بلاتا ہے حیا الصلاح حیا الفلاح اے میرے بندو آ جاؤ میرے دربار میں آ جاؤ کامیابی آئے کتنا رحیم ہے کتنا کریم ہے اس نے اگر روزہ دیا یہ روزہ بیکار کی چیز ہوگی کہ آدمی نلڈے تک شہری میں کھا لے اور افطاری میں طرح طرح کی چیزیں رکھے اور بادم کا ہریرا رکھے دودھ رکھے میوہ جات رکھے قیمے کا سموسا رکھے اور کھا لے ایک نظام تھا جسے بدل دیا مسلمانوں نے رمضان المبارک کے اندر کھانا تین ٹائم کا تھا وہ تین ٹائم کے کھانے کو دو ٹائم کے اندر ڈیوائڈ کر دیا ڈیڑھ کھانا شہری میں اور ڈیڑھ کھانا افطاری کے اندر حضرات اللہ تبارک تعالیٰ بڑے محسن کرم فرما ہیں بندوں کے مزاج سے واقف ہیں اللہ نے انسان کو جب عبادت کے لیے پیدا کیا بہت غور و فکر کی ضرورت ہے ایک پل کے لیے دماغ ہٹے گا بات سمجھ میں نہیں آئے گی ایک لمحے کے لیے دماغ بھٹکے گا آپ کی گاڑی پٹری سے اتر جائے گی بہت غور و فکر کی ضرورت ہے میں نے کہہ دیا بعد میں نہیں سمجھ کہنا کہ بھائی وہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی وہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی اللہ نے مسلمانوں کے لیے عبادتوں کو لگایا تو ان کے پیچھے اللہ نے دو دشمن لگا دیے اس لیے مقابلہ کر کر مجاہدہ کر کر جہاد کر کر مشقت میں عبادت کا مزہ اور ہے کوئی اندھا کہے میں لڑکی کو نہیں دیکھتا کیا کما لے تیری آنکھ ہی نہیں کوئی لنگڑا کہے میں نہیں دوڑتا سنیما کی طرف آرام سے رینگ کر جاتا ہوں کیا کما لے تیرا پیر رکھنے والا کہے کہ میرا قدم معصیت کی طرف نہیں اٹھتا آنکھ والا کہے کہ میری نگاہ بے حیائی کی طرف نہیں اٹھتی یہ کمال کی بات ہے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے آزمائش کی جگہ ہے دنیا مزرات الآخرہ آخرت کی کھیتی ہے علماء نے فرمایا ماں کے پیٹ میں جو انسان جیسے بنتا ہے اگر عیب کے ساتھ بنا دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے بنائے ہوئے عیب کو درست نہیں کر سکتی ماں کے پیٹ میں بچہ اندھا بن گیا قیامت تک کے ڈاکٹر دنیا بھر کے ڈاکٹر محنتیں کر کر مشقتیں کر کر آنکھ کی بینائی واپس نہیں لا سکتے اس کی ایک انگلی نہیں چار انگلیوں کے ساتھ پیدا ہوا پورے دنیا کے طاقت قوت لگا کر ایک انگلی نہیں بنا سکتے اللہ نے ایک عیب دیا اسی عیب کے ساتھ بچہ پیدا ہوا اب اس دنیا میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر روحانی اعتبار سے جو بندہ تیار ہوگا اسی حساب سے آخرت کے عالم میں جائے گا عالم برزت میں جائے گا عالم قیامت میں جائے گا اگر صحیح سالم ہے روحانی طور پر آزا تو قیامت کے دن خوش نصیب ہے اللہ تبارک تعالیٰ نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ کے اندر دیں گے اور اگر سیدھا ہاتھ ہی کاٹ دیا روحانی اعتبار سے تو قیامت کے دن ہاتھ نہیں رہے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ ڈامے ہاتھ کے اندر نام اعمال دیں گے اور نام اعمال جس کا ڈامے ہاتھ میں ملے گا وَأَمَّا مامن اوتیا کتاب وی سی مالی وا لتا نیلم اوتا کتابیا ولم ما حسابیا لئی تہا کانتی نقیا اے اللہ کیا ہو گیا آج آج ڈاوے ہاتھ میں نام اعمال مل گیا کاش میری موت ہمیشہ کے لیے مجھے ختم کر دی ہوتی ماغنا انی مالیا مال کا کتا بنا ہوا تھا مال کے پیچھے بھاگتا تھا آج مال میرے کام نہیں آیا ہلکا انی سلطانیہ بڑوں کی چاپلوسی کیا کرتا تھا سیاسی کتوں کے آگے پیچھے زندہ باد بات کہا کرتا تھا آج وہ سلطنت کام نہیں آئی پگلو تم مل جہی مسلو میرا رب کہے گا پکڑو پکڑو ان کو انمیاتی کم نذیر کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تمہارے پاس میرا قرآن نہیں آیا کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا کالو بلا قد نذیر ہاں ڈرانے والا آیا تھا فقرا بک اللہ من اللہ ہم نے جھٹلا دیا یہ مولویوں کی باتیں ہیں ہندوستان میں رہ کر کافروں کے ساتھ رہ کر حضرت مسجد سے باہر نکلو ماں ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ بولنا حرام داڑھی مڈانا حرام آؤ فقت مک اللہ مان اللہ ہم نے کہہ دیا اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہندو ماحول ہے ہندو کے ساتھ رہو یہودی ماحول ہے یہودی کے ساتھ رہو نسارا ماحول ہے نسارا کے ساتھ رہو ان انتم اللہ ضلال کبیر اللہ نے کہا تم کھلی ہوئی گمراہی بے ہو میرا قرآن آیا تھا میں نے زمین دی میں نے آسمان دیا میں نے سورج دیا میں نے چاند دیا میں نے ستارے دیے اور تم نے نہیں دیکھا اتنی بڑی مخلوق کو جب روشنی دی تو وہ منور ہو گیا اور ہم نے روشنی چھینی تو اسے گرہن لگ گیا تمہاری کیا بھی ساتھ گندے پانی سے پیدا ہو کر تکبر کرتے ہو یا انسان غرہ کا بھی رب بھی کل کریم کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے قرآن سمجھ میں نہیں آتا یہ آسمان اللہ کی تخلیق یہ درخت یہ ستارے یہ سورج یہ اللہ کی بات مان رہا ہے اور گندے پانی سے پیدا ہو کر مغروری کرتا ہے جیسے بنے گا اس دنیا میں انسان اسی طریقے سے جائے گا جیسے ماں کے پیٹ میں اگر کوئی عزو خراب ہو ایک پیر نہیں پوری دنیا ایک پیر نہیں دے سکتی ایک ہاتھ نہیں ایک آنکھ نہیں تو دنیا والے نہیں دے سکتے ایسے ہی یہاں سے ہم عالم آخرت میں لنگڑے جائیں گے لورے جائیں گے اندھے جائیں گے اللہ تعالی سے پوچھیں گے کالا اللہ سے پوچھیں گے کیوں تو نے مجھے اندھا بنا دیا وقت کن تو بسیرا کہ دنیا میں تھا تو آنکھ والا تھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لہم قلوب اللہ یفقہون بیا و لہم آئین اللہ یق سلون بیا و لہم آزان اللہ یسما بحا ال کا کل انام بلہم ازل آنکھ تو دی تھی کمیلے غیر محرم کو تو دیکھ کرتا تھا رنڈیوں کو دیکھا کرتا تھا دنیا کی دولت کو دیکھ کر رال ٹپکایا کرتا تھا کالا کہے گا کیوں نے مجھے اندہ اٹھایا وقت کن تو بسیرا میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا اللہ کہیں گے کہ آنکھ رکھ کر تو اندھا تھا دل رکھ کر تو بیمار تھا کان رکھ کر نہیں سنتا تھا یہ دنیا میں جو بن جاتا ہے بن جاتا ہے اور یہاں سے جا کر کوئی قبر میں داڑھی رکھنا چاہے قبر میں نماز پڑھنا چاہے قبر میں روزہ رکھنا چاہے نہیں رکھ سکتا اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کی جگہ بنائی ایک داخلی دشمن دیا انٹرنل دشمن اور ایک ایکسٹرنل دشمن باہر کا دشمن دیا باہر کا دشمن شیطان اور اندر کا دشمن نفس یہ جو یہاں ہے یہ جو سینے میں ہے یہ جو خواہشات ہیں نفس یہ خطرناک ہے سو شیطان وہ دشمنی نہیں کریں گے جو یہ نفس وہ کام کر دکھاتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ان قید شیطانی کانا کا نا ضعیفہ شیطان کا جو مکر ہے شیطان کی جو دشمنی ہے وہ ہلکی ہے لیکن کہا عورتوں کو خطاب کر کر انسانوں کے نفس کی دشمنی بتانے کے لیے ان قید کن عظیم کے شیطان کے مقابلے میں یہ نفس بڑا خطرناک ہے دشمن کیوں خطرناک یہ آستین کا سانپ ہے یہ دشمن ہے دوستی کا بہانہ کرتا ہے یہ دشمن ہے دوست اور محبوب کا لباس پہنے ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ دشمن ان شیطان لکم ادو فتح ادوا شرابی باللہ من شیطان الرجیم پڑھتا ہے پڑھتا نہیں پڑھتا اس کو دشمن سمجھتا ہے شرابی بیت الخلا داخل ہو اللہ انی اعوذ کا مین الخبسی القبائش پڑھتا ہے پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے اس لیے کہ وہ اس کو دشمن سمجھتا ہے شرابی بیوی کے پاس جاتا ہے اللہ جنبی شیطانا اے اللہ شیطان کو دور کر دے ورنہ اولاد حرامی پیدا ہوگی ورنہ اولاد کے اندر اس کے اثرات پیدا ہو جائیں گے اس کی دشمنی کو یہودی بھی مانتا ہے عیسائی بھی مانتا ہے کافر بھی مانتا ہے مشرق بھی مانتا ہے مسلمان بھی مانتا ہے ایک مسلم دشمن ہے اور مسلمان جو دشمن ہے وہ اندر جو نفس کا دشمن ہے آپ ادھر دیکھو خبلا ادھر ادھر خبلا مسلمان کے اندر جو نفس ہے یہ سو شیطانوں کے مقابلے کے اندر بڑا خطرناک اس لیے کہ اسے بہلا کر پھسلا کر تھپکیاں دے کر لالی پپ دے کر چاکلیٹ دے کر اور گمراہ کر کر ایسا گمراہ کرتا ہے کہ اس کے قبر کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں لگے گا کہ اس نے گمراہ کر دیا اور یہ خوش ہوتا ہے دلائل دیتا ہے روایتیں دیتا ہے گمراہ کرنے کے لیے اور یہ مطمئن ہے کہ میں الحمدللہ خدا والی زندگی ولی والی زندگی پیغمبروں والی زندگی اور صحابہ والی اتنا حرامی ہے یہ نفس قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا بت پرستی اتنی خطرناک نہیں گنیش کو پوچھتا ہے اتنا خطرناک نہیں رام کو پوچھتا ہے اتنا خطرناک نہیں سورج کی پوجا کرتا ہے اتنا خطرناک نہیں چاند کی پوجا کرتا ہے اتنا خطرناک نہیں درختوں کی پوجا کرتا ہے اتنا خطرناک نہیں لاتو عزا کی پوجا کرتا ہے اتنا خطرناک نہیں کلام پاک میں سور جاسیا میں اللہ نے فرمایا افرائی تا منی اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے قرآن کے پڑھنے والے اے اللہ کو ماننے والے اے نبی کو ماننے والے کیا تو نے اس آدمی کو دیکھا جو آدمی نفس کا پجاری ہے رام کا پجاری کہتا ہے میں رام کی پوجا کرتا ہوں درخت کا پجاری کہتا ہے میں درخت کی پوجا کرتا ہوں سورج کا پجاری کہتا ہے میں سورج کی لیکن نس کا پجاری اپنے آپ میں عابد بنے ہوئے ہے اپنے آپ میں زاہد بنے ہوئے ہیں وہ نماز سے دھوکا دیتا ہے وہ روزے سے دھوکہ دیتا ہے وہ داڑھی سے دھوکہ دیتا ہے وہ حج سے دھوکا دیتا ہے وہ حرام کمائی سے دھوکہ دیتا ہے ایک آدمی سرکاری افسر ہے رشوت لیتا ہے اب اس کو مطمئن کہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں عالم نے کہا ارے بھائی الراشی والمرتشی کلاہما فی النار کہ رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنم میں اب نفس نے اس کو مسئلہ بتایا ہوا ہے ارے بھائی تم دو روٹی سے جیتے ہو نہیں جیتے ہو ایک شوگر ہے ایک نمک ہے ایک بی پی ہے تم ایک ہٹ کی کھا لیتے ہو پھیکی کی روٹی کھا لیتے ہو تو اب وہ دلیل یہ دیتا ہے یہ رشوت اپنی اولاد کے لیے لیتا ہوں ان کو سکھ کرنے کے لیے لیتا ہوں کیا قرآن نے نہیں کہا اولاد کو سکی رکھو بیوی کا حق ادا کرو نان و نفقہ دو یہی نہ رشوت لینے والے کے بول ہے اب مطمئن ہے ان کو کہو گنا گنا سمجھنے کے لیے تیار نہیں یہ نفسانی گنا ہے اور شیطانی گنا پوچھو بے نمازی سے ہاں بھیا مجھ سے غلطی ہو رہی ہے کبھی نہ کبھی توبہ کر لوں گا اور نماز پڑھ لوں گا شرابی سے کہو ہاں میں سور کا پیشہ پی رہا ہوں کبھی نہ کبھی توبہ کر لوں گا لیکن رشوت والے سے کہو ماننے کے لیے تیار نہیں کرانتی عجیب و غریب فرقے ہیں امت میں عجیب و غریب فرقے ہیں ہمارے دیوبند کے اکابرین پر اللہ تعالی رحمت برسائے جس فتنے کو دیکھا انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا انگریز آیا تو مقابلہ کیا جلال الدین اکبر آیا تو مقابلہ کیا ہمارے کابرین تھے ہمارے مکتبے فکر کے حضرت مجدد انفسانی رحمت اللہ علیہ کون سا فتنہ آیا قادیانیت کا فتنہ آیا محدودیت کا فتنہ آیا رضا خانیت کا فتنہ آیا بریلیت کا فتنہ آیا غیر مقلدیت کا فتنہ آیا ذاکر نائی کا فتنہ آیا تو ڈٹ کر مقابلہ کیا کتنے کتنے ایک فتنہ دبتا نہیں دوسرا فتنہ پیدا اب کاما جو لگا تھا پولیس اسٹاف جو لگا تھا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ غیر مقلد انگریز کی آخری نسل ہے اب اس کے بعد یہ بانچ ہو گئی نسل اور ان کا فیملی پلاننگ ہو گیا اب یہی لوگ ہوں گے جو جئیں گے مریں گے اس کے بعد ایک ذاکر نائک پیدا ہوا اور کہنے لگا کہ بھائی غیر مقلد کتنا ہے ہم خوش ہو گئے آخر میں کہا کہ غیر مقلدوں کی بھی کتابوں کو چھوڑو قرآن لو ہندی میں قرآن لو انگریزی میں اور حدیث لو تمہیں جو سمجھ میں آئے وہ تم کام کیا کرو نہ ابو حنیفہ خدا ہے نہ شافی خدا ہے نہ پیغمبر ہے بات تو اچھی ہے بات تو اچھی ہے لیکن میں آپ میں سے کوئی تیس سال کا نمازی کوئی پانچ حج کیے ہوئے کوئی دس حج کیے ہوئے کلام پاک کی ایک آیت دو وہ سمجھ نہیں سکتا بخاری دو ایک معنی نہیں بیان کر سکتا چوروں نے کلام پاک کے معنی میں غلط ملت کر دیا حدیث کے معنی کے اندر غلط ملت کر دیا قرآن پاک میں ہے نیک لوگوں کی صفت ویمون المون تو عام نیک لوگ مسکین کو یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں اب بریلوی ترجمہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ نیک لوگ کھانا کھلاتے ہیں گیارہویں کا گیارہویں کا لفظ کون سے لفظ کا ترجمہ ہے اس کو کیا معلوم جو مانا دیکھ دیکھ کر آج کلام پاک کو فالو کرتے ہیں آج سنتوں کو فالو کرتے ہیں میرے رب کی قسم وہ تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے مودودی صاحب اپنے خیالات سے کریں گے غلام احمد قادیانی اسی کلام پاک کے ترجمے سے ثابت کرے گا کہ نبی کے بعد نبوت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ضلع نبی ہے عیسا نبی ہے مریم جو ہے ان کے اندر آ گئے اسی کلام سے جب تک ہمارے بزرگوں کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے یہ نفس کا شیطان ایک باہر کا شیطان ہمیں <coughs> تباہ کیا برباد کیا کرام کیا ایک فرقہ نئے نئے فرقے سور کے پاخانے میں کتنے کیڑے کتنے باطل فرقے ہر گلی کو ایک فرقہ یہاں ایک انگریز کا بچہ تھا کئی سالوں سے نماز پڑھا کرتا تھا ایک نیا فرقہ بنا دیا نیا فرقہ بنا لیا لوگوں کو گھمانے لے جاتا ہے آؤ میں تمہیں شیواجی نگر میں روٹی کھلاؤں گا چائے پلاؤں گا اب یہ چلے گئے اور وہاں جا کر ان کے جو علماء ہوں گے ان علماء کو ملا کر دما خراب کر رہا ہے فتنے کے اندر گھری ہوئی ہے یہ قوم کرامتیا ایک فرقہ ہے تاریخ میں اس کا تذکرہ آتا ہے بہن سے نکاح حلال ہے آرام ساری دنیا کہے گی حرام لیکن یہ فرقہ کہتا ہے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اس کا مسلک اس نے بنایا ہوا ہے بہن سے نکاح کرنا جائز ہے دلیل کلام پاک سے کیا کلام پاک سے دلیل ومن آیاتی ہی ان خل لکم انفیسی کم ازواجا لتس کنو الحا بینکم مودتا بین کم کہ شادی کیوں کی جاتی ہے سکون ملے شادی کیوں کی جاتی ہے محبت ملے سکون کب ہوگا میں آپ کے مزاج کو جانوں گا آپ میرے مزاج کو جانیں گے آپ جو ہے چائے پینے والے میں نے پیپسی دے دی لڑائی ہو جائے گی آپ سوفر پہ بیٹھنے والے میں نے بوریے پر بٹھا دیا مزاج کے خلاف تو اس کرامتی یا فرقے نے کلام پاک کی اس آئے سے دلیل دی کہ کلام پاک کے اندر ہے سکون حاصل کرو محبت ملو بھان بھائی ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے بھان بھائی کے فطرت کو جو جانتی ہے بھائی بہن کے فطرت کو جو جانتا ہے دنیا میں غیر عورت نہیں جان سکتی اس لیے بھائی بہن سے نکاح کرے کیا کریں گے آپ دنیا کے اندر کلام پاک سے دلیل دی جا رہی ہے کہاں بھاگو گے تم یہ انگریز سور کا بچہ حرام کا بچہ اپنے سے حرام کی ضروریت کو پھیلا دیا ہے ہو سکتا ہے اس مسجد میں ہو ہو سکتا ہے کسی ممبر میں ہو ہو سکتا ہے کسی محراب میں ہو اللہ نے روزہ اسی لیے رکھا کہ نفس کا تس کیا ہو نفس کا شیطان مرے یہ نفس قابو میں آئے بیوی حلال حرام حلال اللہ نے کہا روزے کی حالت میں بیوی کے قریب نہ جاؤ بھی نفس کو قابو میں کرنے کی بیوی بنی ہوئی ہے بیوی سمری ہوئی ہے بیوی کی طرف طبیعت جا رہی ہے اور شہری کے اندر بادم کا ہریرا پی کر شہبانی قوت شباب میں ہے کہا کہ خبردار ہاتھ لگاؤ گے ساٹھ روزے رکھنے پڑیں گے کھانا رکھا ہوا فرج کھلا ہوا ٹھنڈا مشروب روح افزا پیپسی کولڈ ڈرنکس کہا کہ حلال تو ہے ہاتھ نہیں لگا سکتے یہ نفس کی تربیت کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے رکھے کتبا علیکم کم کما کتبا الدین من کم لال تتقون میرے پاس اناج کی کمی نہیں سمندر کے اندر ایک مچھلی ہے تم پورے انسان جتنا کھاتے ہو اس مچھلی کو ایک نوارا اتنا کھلاتے ہیں ہم سمندر کی مخلوق کو پالتے ہیں فضا کی مخلوق کو پالتے ہیں فرشتوں کو پالتے ہیں تجھے انسان دیر روٹی نہیں دے سکتے ہم دیر روٹی نہیں دے سکتے لیکن روزے کس لیے اس لیے کہ یہ نفس کا جو شیطان ہے یہ دشمن ہے تجھے تباہ کر کے رکھ دے گا تجھے برباد کر کے رکھ دے گا ایک پروفیسر تھے لیکچر دے رہے تھے دو شاگرد تھے پوچھا مسلمان تھے ایک بڑا تھا اور اس سے ایک پانچ سال کا چھوٹا تھا بڑے کو پوچھا تمہیں کس نے پیدا کیا تو اس نے جواب دیا ہمارے ماں باپ نے پیدا کیا اور پھر چھوٹے کو پوچھا تمہیں کس نے پیدا کیا اس سے اس نے کہا کہ ہمیں ہمارے اللہ نے پیدا کیا تو اس کے بعد پروفیسر صاحب نے کہا شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو جواب نہیں دیتے شیطان ہے شیطان تباہ کر کے رکھ دے گا یہ تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا دو رکعت نماز پڑھو گے یہی دو رکعت تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنا دے گا شانت پیدا کر دے گا آج میں نے کتنی لمبی رکعت پڑھی وہ دیکھ یونس انہیں میرا بیٹا آ کر یوز چلے گا میں اعتکاف میں بیٹھی ہوں کتنے قرآن ختم کریا انہیں دیکھو ہلٹے مار لے یہ خیال جب پیدا ہوا میرے اللہ کی قسم وہی عبادت اسے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی حج کرنے کے بعد میرے شہر میں کتنے مالدار بڑے بڑے سلطنت مکلیا کے بادشاہ لیکن حج کو نہیں گئے اللہ مجھے بلا, بلا لیا دیکھو میری شان جس وقت یہ بات پیدا ہوئی وہ حج اس کو جہنم میں لے جائے گا اور اگر یہ بات پیدا ہوئی اللہ مجھ جیسے گنے کار تو کتنا ستار ہے مولا کتنا غفار ہے مولا میں چور میں زانی میں شرابی اور تو مجھے اپنے گھر بلا لیا اللہ تیری شان مولا جب دنیا میں پردہ ڈال دیا آخرت میں بھی تو ڈال دے یہ نیکوں کی شان یہ نیکوں کی شان یہ بڑا حرامی ہے نس تو کہا جب پروفیسر صاحب نے تو کہا شرم کرنا چاہیے شرم کرنا چاہیے کہ تم بڑے ہو کر تو کہنے لگا اصل میں ماں باپ نے سکھایا تھا مجھے پیدا ہو کر پندرہ سال اور اسے پیدا ہو کر دس سال میری ماں باپ نے بھی سکھایا اس کے ماں باپ نے بھی سکھایا کہ تمہیں کون پیدا کرنے والے کا جواب اللہ اصل میں میرے پانچ سال زیادہ ہو گئے تو میں بھول گیا یہ سبق سیکھ کر دس سال تو اس لیے اسے یہ سبق یاد رہا اب مطمئن ہے غلطی کر کر اسی لیے حدیث میں آخا نے فرمایا تائی من منظم کم اللہ زمبالا کہ اللہ کو توبہ کی عبادت اور رونے کی عبادت گر گرانے کی عبادت اداؤں مخل عبادہ گنا کرنا کوئی برا نہیں جنت میں آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اما ہوا سے بھول ہوئی گنا کرنا کوئی غلطی نہیں گناہ کے بعد گناہ پر قائم رہنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے گناہ کے بعد پچھتاوا آنا یہ بزرگوں کی نشانی ہے ہوتا ہے گنا بڑوں بڑوں سے ہوا ہم سے بھی ہوگا روزے چھوٹ گئے کیا ہوا جی کیا پورے آدمی روزہ رکھ لیے نمازیں چھوٹ گئی کیا پورے نماز پڑھ لیے داڑھی مڈا کر ہے کیا دنیا میں کون بھی داڑھی مڈا نہیں مرچ کا ملا یہ حرام ذات کی یہ اس کو تباہ کر دے گی برباد کر دے گی ہاں مولانا تم سچ کہتے ہو نبی کی سنت کو پیشاب کی نالی میں ڈالتا ہو دعا کرو مولانا ہدایت دے دے یہ سوپر نفس کا کتا بنا ہو انشاءاللہ ہدایت مل جائے گی ایک قبیض تھا اس نے زنا کیا اور اس زنا سے حمل ٹہر گیا کیسے کیسے گمراہ کرتا ہے راہ راست سے ہٹاتا ہے علم احمد رضا خان کے پاس نہیں تھا میں اللہ کی قسم کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اس وقت کرناٹک میں بلکہ جنوبی ہندوستان کے پورے علماء کا علم ایک ترازو کے پڑھنے میں رکھو احمد رضا خان کا علم ترازو کے دوسرے پڑھنے میں رکھو روزے کی حالت میں جمعہ کے دن ممبر رسول پر بیٹھ کر میں کہتا ہوں کہ احمد رضا خان کا علم بھاری ہو جائے گا علم کا سمندر تھا وہ علم کی دریا تھی یوزلو بھی ہی کثیرہ ویاحدی بھی ہی کثیرہ اس علم سے اللہ گمراہ کرتے ہیں اس علم سے اللہ ہدایت دیتے ہیں علم تھا اس علم کی نسبت خدا بند قدوس کی طرف نہیں تھی علم تھا یہ نس کا شیطان زندہ تھا جتنے ہی گمراہ ہوئے یہ سب وقت کے علامہ تھے ابو العلا مودودی کیا علم کم ہے تفیم القرآن کے اندر جاؤ حکمت کے وہ سمندر ملے گا کہ تیرتے تیرتے حکمت کے موتی نکالتے نکالتے اس جیسی سو زندگیاں ختم ہو جائیں گی تفیم القرآن کے حکمت کے موتی ختم نہیں ہونے کے لیکن کہہ دیا کہ پیغمبر گنا کرتا ہے صحابہ گنا کرتے ہیں یزید نے جنگ جو کی وہ سیاست کی کی امیر معاویہ کے دل میں برائی اللہ اکبر یہ کون مولانا بلالا مودودی غلام محمد قادیانی کو علم نہیں تھا تفصیل اس نے نہیں لکھی اور جلال الدین اکبر کو کس نے گمراہ کیا ہنفی تھا سنی تھا متقی تھا پرہیزگار تھا اور ہزاروں کلومیٹر دور سے وہ نہیں گیا تھا جو ہے وہ راجستھان سے وہ نہیں آیا تھا وہ آگرہ کے اندر ایک بزرگ کے قدموں پر پڑنے کے لیے دو عالم تھے جنہوں نے اس کو دین الہی کی ایجاد پر اسے گمراہ کیا تباہ کیا وہ کون عالم انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی سوانے لکھی ایسی کتاب لکھی کہ اس کے اندر نقطہ ہی نہیں اب بے کو نقطہ ہے ایک بے کے نیچے تے کے اوپر دو نقطے ہیں ہم ایک لائن نہیں لکھ سکتے نبی کی ولادت سے لے کر نبی کے وصال مبارک تک یہی دو افراد ہیں جنہوں نے اکبر کو دین الہی کے بنانے پر مجبور کیا علم ہونا بڑی بات نہیں اس ان کا رشتہ میرے محبوب سے اس ان کا رشتہ ہمارے اکابرین سے یہ عبادت عبادت کسی کی نگرانی میں ورنہ یہ تباہ کر کے رکھ دیں گے برباد کر کے رکھ دیں گے یہ روزے کا مقصد ہی یہی کہ جب تم حلال چیز پر قابو پا سکتے ہو بیوی حلال کھانا حلال پینا حلال اور ہم بستری حلال لیکن کہا کہ ٹریننگ لو اپنے نفس کو قابو پاؤ یہ نفس تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گا برباد کر کے رکھ دے گا تمہیں حد سے تباہ کرے گا پوری عمارت بنی قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا عہد کے پہاڑ کے برابر سخاوت کو لائے گا اے اللہ میں نے اتنا مال دنیا میں خیرات کیا اللہ فرمائیں گے جہنم میں تشریف لے جائیے کہیں گے اے اللہ کیوں فرمایا تو اس لیے مال خرچ کیا تھا تاکہ تجھے سخی کہا جا سکے تجھے سخی کا لقب مل گیا اب جا تو جہنم میں چلا جا آئے گا اے اللہ میں نے لوگوں کی مارے کھائی تانے سنے مسجدوں سے بوریا بستر گول کیا مدرسوں سے نکالا گیا اللہ کہیں گے جہنم میں تشریف لے جائیے کہیں گے کیوں اے اللہ کہے اللہ کہے گا اس لیے کہ دنیا میں تمہارا نام ہو دنیا میں تمہاری شہرت ہو وہ شہرت ہو چکی اب ہم سے کیا بدلا لیتے ہو تم عالم عالم نہیں تھا قاری قاری نہیں تھا سخی سخی نہیں تھا اس زادے نس نے ان کو تباہ کر دیا اور اس کو برباد کر دیا روزہ اسی لیے رکھا گیا کہ اے لوگو اس نس پر تم قابو پاؤ یہ بڑا خطرناک دشمن ہے سال میں ایک مرتبہ تیس روزے رکھوا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نس کے گھوڑے پر لگام کسنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجبور کیا کہ تم اس کو لگام کسو ورنہ تمہیں راہ راست سے ہٹا دے گا تمہیں ہٹا دے گا جو ہے راستے سے ہدایت کے راستے سے ہٹا دے گا بہت مشکل ہے اس کے شکنجے میں جو آ جاتا ہے وہ کبھی بچ نہیں سکتا شیطان کے چنگل سے بچ سکتا ہے اس لیے کہ یہ آستین کا سانپ ہے یہ دوست کی شکل کے اندر یہ گمراہ کرتا ہے تباہ کرتا ہے برباد کرتا ہے اور ایسے گمراہ کرتا ہے ایک جورو کا غلام اس کے پاس دلیل ہے جورو کی غلامی کی کیا دلیل ہے ارے یار ہم تو حق ادا کر رہے ہیں شریعت بیوی کا نان نفقہ اور بیوی سے پیار اور بیوی سے محبت میرے آقا نے کہا خی رکم خی رکم لیا وانا خیرکم رکم تم میں بہترین وہ ہے جو بیویوں سے حسن سلوک کرنے والا ہو اور میں تم قیامت تک آنے والے شوہروں میں اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں آخا نے کبھی غلامی کی اپنی بیویوں کی کبھی کی تربیت فرمائی یہ تربیت کی ضرورت ہے آج ہمارے پاس عبادت آج ہمارے پاس نماز آج ہمارے پاس اعتکاب آج ہمارے پاس تلاوت حج عمرے تربیت نہیں یہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ عبادتیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں شیطان کا لقب کیا تھا تاؤس الملائکہ ملائکہ کے اندر ہٹ ملائکہ کے اندر اونچا مقام ستر ہزار سال تک اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایک آنکھ کی پلک جھپکے بغیر اللہ کی عبادت کی اس نے فرشتے اس سے مسئلے پوچھے کرتے تھے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے اس شیطان کو کس شیطان نے گمراہ کیا آج ایک آدمی فجر پڑتا تھا فجر چھوڑ دی شیطان نے چھڑوا دیا یہ آسان میں مفت میں ملا شیطان داڑی رکھتا تھا منڈا دیا شیطان نے داڑھی منڈوا دیا عورت کو دیکھا ہو گیا شیطان نے گمراہ کر دیا جب وہ تاؤس الملائی کا تھا ستر ہزار سال تک پلک جھپکے بغیر اس نے اللہ کی عبادت کی اس وقت کون سا شیطان تھا یہ تھا جو شیطان کو کہا ابا برا وکانا مینل ال کافرین کیا حجت کرنے لگا اللہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مٹی پیروں تلے آتی ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا کلک من منار اور کلک من تین اور اس کو مٹی سے پیدا کیا آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے آتی ہے نیچے والا اوپر والے کی عبادت کرے یا اوپر والا نیچے والے کی یہ نفس تھا شیطان کا اس نفس نے شیطان کو خراب کیا اللہ کے دربار سے رام دربار کیا ملون کیا مردود کیا اس نفس پر لگام کسنے کے لیے اللہ نے روزے کو فرض کیا اے لوگوں تم حلال چیز پر قابو پاؤ پاؤ گے انتیس دن یا تیس دن ماہ رمضان میں پھر گیارہ مہینے حرام چیز پر قابو پانا آسان ہو جائے گا حضرت آدم علیہ السلام جنت میں گئے اللہ نے کہا ولا تقربا حاضی شجرا پتہ کنا مینز اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے وہاں آ کر شیطان نے کہا ابا ہوا نے دھتکار دیا آدم کو کہا دھتکار دیا اب اس نے حضرت ہوا کے دل میں جو نفس ہے وہاں اس نے ڈنک مارا اور کہا کہ اگر تم یہ پھل کھا لو گے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اور جنت اللہ کی رضامندی کی جگہ اللہ کی خوشنودی کی جگہ تو چنانچہ دل میں وسوسہ پیدا کیا نفس میں خواہش پیدا کی اب وہ ڈنک مارا تو اما ہوا نے کہا اجی اجی ہم یہاں رہیں گے ہمیشہ اللہ کی رضا ملے گی خوشنودی ملے گی تین پھل تھوڑے دو پھل خود کھا لیے اور ایک پھل حضرت آدم علیہ سلا وسلام کو کھلا دیا نتیجہ یہ ہوا کہ اس پھل کے کھانے کے بعد بیت الخلا جانے کی ضرورت ہوئی اسی لیے اللہ نے منع کیا تھا اور جنت میں قضائے حاجت نہیں ہو سکتی کہا دنیا میں تم پیسہ پاخانہ کرنے کے لیے جاؤ اب کہا اب کہا یوسی کم اللہ فی اولاد کم لکری نسل حزل کہ عورت کو جتنا ملے گا اس کا ڈبل مرد کو ملے گا مرد کو جتنا ملے گا اس کا آدھا عورت کو ملے گا اللہ نے کہا میری جنت میں رہ کر اس عورت نے دو پل کھائے تو رہتی دنیا تک تجھے میراث کا آدھا حصہ ملے گا سزا دی اللہ تبارک تعالیٰ نے اور کہا کہ مرد چونکہ اس کو اکسایا تھا تو نے اس لیے ہمیشہ ہر ماہ میں تیری طبیعت خراب ہوگی میں تجھے اپنے دربار سے نکال دوں گا تو نے آدم کو پیغمبر کو ابل بشر کو ابل انبیاء کو جنت سے نکالنے کا تو وسیلہ بنی ہر مہینے میں سات دن آٹھ دن پانچ دن تو لائق رہے گی کہ تو میرے دربار میں نہیں آ سکے گی یہ کام تھا یہی تھے یہ نفس صاحب تھے یہ اندر کی خواہشات تھی جو اما ہوا کے دل کے اندر اس قسم کی چیزوں کو اس نے پیدا کیا دنیا میں آئے حابل قابل پیدا ہوئے ایک کی بہن دوسرے کے بھائی میں اور دوسرے کی بہن یہ بھائی کے حصے میں قابل کے حصے میں بہن ذرا بد شکل اور حابیل کی حصے میں جو آ رہی تھی قابل کی بہن خوبصورت شیطان نے آیا اکسایا یہ کیسا انصاف تیری بہن اس کے پاس اس کی بہن تیرے پاس دنیا میں مڈر نہیں تھا دنیا میں قتل نہیں تھا دنیا میں تقسیم نہیں تھی شیطان نے بتایا ایک پتھر لیا اور لے جا کر ایک کبے کے سر پر دے مارا کبا مر گئے او ہو ایسا آدمی مرا کرتا ہے کابیل کے نس پر اس نے ڈنگ مارا کابیل کے نس پر اس نے پنجا مارا کابیل کے سمجھ میں آ گیا اب مر گیا ڈھوئے ڈھوئے پھرتا ہے ابا حضور دیکھیں گے ماریں گے ابا حضور دیکھیں گے ڈانٹیں گے کیا کیا جائے فی الارض اللہ کہتے ہیں کبے کو بھیجا اس کبے نے ٹھونگ سے زمین کو کھودا اور اس کو اپنے مرے ہوئے کبے کو دفن کر دیا بات سمجھ میں آ گئی کہ اس مردے کو ڈھوتے ہوئے پھرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا زمین کھود کر اس کو دفن کر دینا چاہیے تو چنانچہ زمین کو بھی یہ سب کس کی کارستانی ہے یہ شیطان بھی انسان سے کام نہیں کرائے گا جب تک کہ یہ نفس اس کو پلیٹ فارم نہ دے یہ نفس شیطان کا ساتھ نہ دے شیطان کو بھگا دیا جا سکتا ہے لیکن یہ نفس انسان کی خمیر میں ملا ہوا ہے ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ آٹا گوندا جاتا ہے تو آٹے کے گوندنے میں نمک کو ملایا جاتا ہے تو نمک اب گوندنے کے بعد کوئی نہیں بتا سکتا یہ آٹا ہے یہ نمک ہے جو آٹا وہ نمک جو نمک وہ آٹا جو کھارا ہے وہ آٹا جو آٹا ہے وہ کھارا ایسے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا چار چیزوں سے پیدا کیا آنکھ سے پیدا کیا ہوا سے پیدا کیا مٹی سے پیدا کیا اور پانی سے پیدا کیا علماء نے فرمایا جس کے مزاج میں بناوٹ میں پتلے کے بنانے میں اور جس کی تخلیق میں پانی زیادہ ہو گیا تو پانی کا کام بہا کر لے جانے کا تو یہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے بڑا چالاک ہوتا ہے سیلان سیل کہتے ہیں بہنے کو تو سیلانی طبیعت کا مالک ہوتا ہے جسے دیکھا الو بنا دیا جسے دیکھا پاختہ بنا دیا جسے دیکھا بے وقوف بنا دیا ہاں میں قرآن بتاؤں گا حدیث بتاؤں گا علماء بیکار ہیں علم تو قرآن میں رکھا ہوا ہے کیا قرآن میں نہیں کہا گیا وہ لقد لقتر القرآن لکری پہل مدکر ہم نے قرآن کو آسان کیا یہ چھوڑو تخلیق چھوڑو فلاں چھوڑو آؤ ڈائریکٹ قرآن لو ڈائریکٹ حدیث لو کسی کی تم کیوں مانتے ہو یہ سیلانی طبیعت کے مالک جن کی مزاج میں خلقت میں فطرت میں پانی ذرا زیادہ ہو جاتا ہے انسان کی طبیعت کیوں خراب ہوتی ہے لوز موشن گرمی ذرا زیادہ ہو گئی بلغم کیوں سفرے کا مادہ زیادہ ہو گیا بیلنسنگ انسان کے طبیعت میں بیلنس اگر خراب ہو جاتا ہے توازن بگڑ جاتا ہے ناک سے پانی آنے لگتا ہے چھینکیں آنے لگتی ہیں بخار آنے لگتا ہے لوز موشن ایسا ہی روحانی بیلنس خراب ہوتا ہے یہ چار چیزوں کے فرق سے پانی زیادہ ہوا مکار ایار اخلمن ہوشیار اور مٹی زیادہ ہوئی مٹی کی خاصیت توازو اسے اوپر بھی اڑاؤ وہ نیچے جائے گی گھوڑا اس کے اوپر چلے کتا چلے سور چلے انسان چلے کھو دو عمارت قائم کرو لوہا گاڑو اس تک نہیں کہتی تو جس کی طبیعت میں مٹی غالب تو اس میں آجزی پیدا ہوتی ہے اور آگ سے پیدا ہوا جس کی طبیعت میں آگ غالب تو اس کے اندر جو ہے بڑپنا میں بڑا متکبر آگ کا کام کیا ہے ہرس ہر چیز کو جلا کر بھسم کر دینا ہرس کی طبیعت والا کہ مجھے اور مال اور دولت اور زمین میں مزید میں مزید آنکھ میں ڈالو وہ جلا دیا وہ ڈالو وہ جلا دیا کپڑا ڈالو جلا دیا تو جس کی طبیعت میں آنکھ غالب تو وہ ہریس ہوتا ہے اور ہوا غالب ہوا سب سے اونچی ہوتی ہے تکبر گھمنڈ پیدا ہوتا ہے تو یہ توازن بگڑتا رہتا ہے گھٹتا رہتا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے کسی کی تربیت کی ضرورت ہے اسی تربیت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کے کورس کو رکھا تربیت کے بغیر کوئی انسان اپنے آپ میں ولی نہیں بن سکتا گھر میں بیٹھ کو مجھے بیان کیا کی جی ضرورت وہ پھرا پھرا کو بول دی وہ گھٹا گھٹا کو بنی اسرائیل کے واقعے کو حضرت موسا کے واقعے کو علیہ السلام اللہ نے کتنا پھرا پھرا کر بولا کلام پاک کے اندر جتنا حضرت موسا اور بنی اسرائیل کا واقعہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا واقعہ نہیں کیوں امت محمدیہ کا مزاج بنو اسرائیل سے ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے جگہ جگہ پہلا پارا دوسرا پارا پندرہواں پارا بیسواں پارا بنو اسرائیل کا تذکرہ اور سنے بنی اسرائیل اللہ نے نازی فرمائی اب کہو اللہ سے پھرا پھرا کر سور رحمان فبی آلائی ربی کو ماں تو قدیبان اللہ کی کتنی کتنی نعمتوں کو تو جھٹلائے لائے گا کون کون نعمتوں کو جھٹلائے لائے گا ایک مرتبہ کہہ دیا میرا رب کافی تھا خلق الانسان من سلسال کل فخار و خلق الجان من مارج من نار کبھی ائیہ ربی کو ماتکیبان کتنی نعمتوں کو جٹلائے گا رب المشرق وہ رب المغربین دو مشرقوں کا پرور دگار دو مغربوں کا پرور دگار کبھی ائ اعلیٰ یوربی کو ماتیبان تو کن کن نعمتوں کو جٹلائے گا کلو من علیہ فان و ابقا وجہ ربی کا ذل جلالی ولی کرام ہر چیز پناہ اللہ کی ذات باقی ہے پھر فبی ائیہ علا ربی کو زیبان دہرایا نہیں دوہرایا ہر آیت کے بعد لایا اللہ کو کہو اللہ تجھے دوسرا کلام نہیں ملا بات کرنے کے لیے کہ بار بار دور آتا ہے یہ شیطان ہے نفس کا عالمہ پھرا پھرا کر پرانی چکی گھوٹتے رہتے ہیں وہی چودہ سو سال آج یہ نفس کا کتا ہے جو انسان کو تباہ کر کر برباد کر کے رکھا ہے دنیا میں سب سے اونچی شخصیت کون سی حضرات امی علیہ السلاۃ وسلام کی اللہ نے تربیت کی نہیں کی پیغمبروں کی اور پیغمبروں میں جناب محمد الرسول اللہ <coughs> صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اشرف الانبیاء اور سعید الانس سعید الجن سب کچھ کلام پاک میں دو جگہ کلام پاک کا ایک انداز ہوتا ہے کلام میں اللہ کہتے ہیں لیما لیما کے معنی کیوں یہ تربیت کا انداز اور اس تربیت میں جلال اللہ کا غصہ کلام پاک میں دو مقامات ایسے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری محبوبیت مسلم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نام کے ساتھ تمہارا نام جڑا ہوا ہے یہ بات طے ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر اذان میں میرے نام کے ساتھ تمہارا نام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نافرمانی میری نافرمانی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شان و رفانہ ذکرت سب کچھ صحیح ہماری تربیت کے پٹری سے تم ہٹ نہیں سکتے لیکن کوئی کمینہ مردود ملون جو سور کے نطفے سے پیدا ہوا خدا نہ کرے اگر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لتھاڑ دیا الحاظ بلّہ استغفر اللہ اللہ نے ریمانڈ لے لیا اللہ نے مواخذہ کر لیا اے اللہ تیری شان کلیمی پر قربان تیرے قرآن پر قربان کیا شان ہے اللہ نے کلام میں جہاں لیما کہہ کر اللہ نے آقا کا مواخذہ کیا آقا کی پکڑ کی فوراً اللہ نے اپنی بخشش کا تذکرہ کیا اے مردود یہ میرا میرے محمد کا معاملہ ہے تو درمیان میں آنے کی ضرورت نہیں کھولو کلام پاک کا پارو <coughs> قد سمی اللہ اٹھائیسواں پارا سورہ سور تحریم کی پہلی آیت یا ایوہ النبی لیما تو حرم ما احل اللہ لک اے نبی لیما لیما کیوں تو نے ایک اللہ کے حلال کو حرام کیا اب یہاں سنے تو آدمی کہے اللہ نے تربیت کی اللہ نے پکڑ کی اللہ نے جلال دکھایا تو فوراً کہا ماں اللہ لک آگے کہا اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے خبردار اگر کوئی برا خیال کرے گا ایمان کا جنازہ نکل جائے گا کلام پاک کا دسواں پارا سور توبہ اللہ فرماتے ہیں اف اللہ ان کا پہلے ہی کہہ دیا اے محمد ہم نے معاف کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے کہا لما جن لہم آپ نے ان کو کیوں اجازت دی اللہ کی تربیت میں تھے آقا آج کا کوئی کتا عالمہ کی ضرورت نہیں جی ولیہ کی ضرورت نہیں پیرا کی ضرورت نہیں مرشدہ کی ضرورت نہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا تم نا حدیث سمجھ میں نہیں آتی دیکھو رفے دن کے حدیث دیکھو ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کے حدیث دیکھو آٹھ رکعت کے حدیث اللہ نے نبی کا موقع کیا لیکن کوئی آدمی یہ انگریز کے نسخے سے پیدا ہونے والا کچھ کہہ سکتا ہے وہاں کہا اللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا اور سور توبہ میں کہا اف اللہ ان کا اللہ نے معاف کر دیا لیما ازیمتا لہم لیما لیما کیوں تم نے اجازت دی یہ دو مقامات میں اللہ نے پکڑ کی اور کلام پاک کا یہی اٹھائیس و سورہ سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یادینا آ آمنو لیما تقولا مالا تفعلون اے لوگوں کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو یہاں مقصرت کا تذکرہ نہیں ہے وہاں کہا اف اللہ ان یہاں کہا ان اللہ الرحیم یہاں کہا ڈنڈے پڑیں گے جوتیے کیا تم کہتے ہو وہ بات نہ آگے نہ پیچھے اپنی شان رحیمی کا تذکرہ شان کریمی کا تذکرہ لیما استعمال ہوا امت کے لیے تو مغفرت کا وعدہ نہیں اور نبی کے لیے تربیت کی عائشہ سے تیکھا رضی اللہ تعالیٰ سے محبت تھی نہیں تھی آقا کی لیکن ایک صاحبی آئے بچپنا تھا اما عائشہ سے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ کا فرماتی ہیں کہ کڑیوں کا کھیل کھیلنا ابھی میں نے بند نہیں کیا تھا کہ مجھے اٹھا کر میری شادی کر دی گئی بہت بچپنا تھا بہرحال عرب کا جو رواج رہا ہو وہ دوسرا مسئلہ آئے صحابی اور مسئلہ پوچھ کر گئے بچپنا تھا انہوں نے انگوٹا ہلا دیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے محبت تھی نہیں تھی جنگل میں لے جا کر دوڑ رہے ہیں رننگ ریس ہو رہا ہے حلوے کی چھینا چھپٹی ہو رہی ہے مذاق کے اندر کہا جا رہا ہے کہ تو ہمیرا ہے ہمیرا کے معنی سرخ رنگ کے سب کچھ ہے لیکن جب یہ بات کہی اللہ کے نبی سب کچھ ہے لیکن جب تربیت کی بات آئی لیما تو ہر لیما عظیمتا لہم تو جب اما عشہ نے یہ بات کہی اما عیشہ کے لیے تربیت کی ضرورت آقا کے لیے تربیت کی ضرورت نفس کے کچلنے کی ضرورت نفس کو قابو کرنے میں کی ضرورت آج چودہ سو سال بعد نف پرستی کے زمانے میں امریکہ کا کوئی کتا اگر یہ کہتا ہے ہم تمہیں قرآن دیں گے تم قرآن لے لو یہ اس سے بڑا اور کتنا کیا ہو سکتا ہے جاؤ نے علماء کی مجلسوں میں انہیں فاتحہ دلاؤ انہیں نکو دلاؤ انہیں کو قیام کرو انہیں نکو کرو انہیں عرص میں جاؤ انہیں نکو جاؤ انہیں جماعت میں جاؤ یہ مت جاؤ مت جاؤ جھگڑوں میں قرآن کھلا ہوا ہے امام ابو حنیفہ امام شافی آپس میں جھگڑتے ہیں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بوسا دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور امام شافی کہتے ہیں صرف جسم لگ جانے سے وضو ٹوٹتا ہے یہ حرامی ان دونوں میں لڑائی ڈالتا ہے دیکھو جی دونوں لڑکوں مر رہی امام ابو حنیفہ نے جو حدیث لی اور انہوں نے جو مسئلہ لیا وہ حدیث سے لیا امام شافی نے جو لیا وہ حدیث سے لیا کہتے حضرت عمر نے بیس رکعت تراوی کی بدت کی دیکھو بھائی ایک طرف نبی کا عمل آٹھ رکعت اور دوسرے طرف حضرت عمر حضرت عمر کو تمہیں ووٹ دو گے یا نبی کو ووٹ دو گے اللہ اکبر اے کتے کے بچے سور کی اولاد کیا حضرت عمر نبی کے مزاج کو سمجھنے والے نہیں تھے آج تو نس پرستی میں مبتلا ہو کر آج تو لڑائی ڈالتا ہے صحابہ میں اور نبی میں یہ انگریز کی اولاد ہے جو صحابہ نبی کے اندر جدائی پیدا کرتی ہے کوئی ہم سے پوچھے تم نے اما پسند کی بابا پسند کی اماں اتنی عزیز جتنا باپ عزیز باپ کے لیے جان دے سکتے ہیں تو ماں کے لیے بھی جان دے سکتے ہیں باپ کو کوئی گالی دے برداشت نہیں کر سکتے تو کہنے والا ان دونوں میں فرق کرنا چاہتا ہے صحابہ کوئی اور نہیں نبی کوئی اور نہیں نبی ہمارے پیغمبر صحابہ ہمارے ایمان بین امنوں بھی مسلی ماں امن تم بھی حضرت عمر نے تراوی پڑھائی صحابہ تھے نہیں تھے پیچھے ہزاروں صحابہ اگر پکڑنا تھا ان صحابہ کو پکڑنا تھا اے عمر تم ایسا کام کیوں کر رہے ہو جو نبی نے نہیں کیا صحابہ کا دور دور گیا تابعین کا دور گیا تب تابعین کا دور گیا ائمہ کا دور گیا محدثین کا دور گیا وفسرین کا دور گیا آج کوئی انگریز کا کتا کہتا ہے کہ عمر نے اس کو ایجاد کیا یہ گمراہی کا زمانہ یہ فتنہ کا زمانہ ایسے زمانے کے اندر اس نفس کو لگام لگانے کی ضرورت ہے تربیت کی ضرورت ہے مشائق کی ضرورت ہے اکابرین کی ضرورت ہے اگر دیکھو بھائی فرض کرو میں ایک کلاس چلاتا ہوں میری کلاس میں تیس اسٹوڈینٹس ہیں بچے میں کلام پاک کے ترجمے کا ایگزام ہے میرے پاس میں نے بورڈ پر سوالات دس لکھے اور میں نے کہا ان میں سے آٹھ سوالوں کے جواب مطلوب ہیں دو آپ چھوڑ سکتے ہیں تو یہ جو تیس بچے ہیں جو بچہ بھی لکھ رہا ہے کیا کوئی غلط جان کر لکھ رہا کوئی غلط سمجھ کر لکھے گا ہر یہ سمجھ رہا ہے باہر نکلو تاپ گیا پرچا میں پھنستا تو آج کلام پاک کے ترجمے میں لیکن جب ایگزامینر دیکھتا ہے ممتحن دیکھتا ہے ارے تمہارے سوال نمبر ایک میں زبر کی غلطی ہو گئی دوسرے نمبر کے اندر زیر کی غلطی ہو گئی اب پکڑ ارے اللہ اکبر مجھے یہ لکھنا چاہیے تھا میں نے یہ لکھ دیا غار سور کے بجائے غار ہرا لکھ دیا عہد کے بجائے ہمالیہ لکھ دیا کب جب ممتحن پکڑے گا ہم نماز پڑھیں گے ہم مطمئن جنت ہمارے باپ کی خدا ہمارا کون ہوتا ہے ایک خان جو ہے قبلے کی رخ کی طرف کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا ایک مسلمان گیا روکا وہ کون ہوتا ہے تم ہمیں منع کرنے والا خدا ہمارا کعبہ ہمارا اور پیشاب ہمارا تم کون ہوتا ہے یہ مسئلہ ہے ہم نماز پڑھیں گے تو ہم بھائی صاحب سو فیصد میں ولی قرآن سو فیصد قاری کو پکڑو الحمدللہ میں پکڑ لے گا ہمارے بسن گڑی میں ہمارے ایک دوست امام تھے بہترین قاری یہاں ہم نے مغرب کی نماز بھی شاید رجب یا شابان کے مہینے میں پڑھوائی اب شاید امریکہ میں الحمدللہ ان کو ملازمت مل گئی ہے چلے گئے ہیں اپنے اہل و بڑے عمدہ قاری بڑے محبت فرماتے ہیں یہ مدینہ طیبہ کے اندر عبد الرحمان حزیفی جو امام ہیں ان سے اپنی کلام پاک کی چند صورتوں کی تصحیح کی فرمانے لگے کہ میری بسم اللہ کو چالیس دن تک انہوں نے صحیح کیا کالی کٹ کے مقابلے میں جو انہوں نے انعام پایا عالمی قرآن کے مقابلوں میں سیکنڈ تھرڈ انعام پایا فرماتے ہیں وہ زبان والے وہ تجوید والے وہ قرآن کے ماہر بسم اللہ صحیح کرنے میں چالیس دن لگا دیے پڑھ رہا زندگی بھر قرآن کسی کو پوچھا میری فاتحہ صحیح ہے میری اتحیات صحیح ہے یہ نس کو اس نے ہمیں تباہ کر دیا تربیت چاہیے تربیت اور یاد رکھو یہ جو کہتے ہیں اے قرآن کا ترجمہ حدیث کا ترجمہ ان کا باپ بھی قیامت تک شریعت کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا اب انجیکشن ہے انجیکشن کا تذکرہ قرآن پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں میں کہیں انجیکشن کا تذکرہ ہے نبی کے زمانے میں انجیکشن تھا صحابہ کے زمانے میں انجیکشن تھا محدثین کے زمانے میں انجیکشن تھا اب اگر کوئی فتوا پوچھے مفتی سے دارلوم دیوبند کے حضرت مفتی صاحب میرا پیٹ میں درد زیادہ ہو گیا بخار زیادہ ہو گیا دوائی نہیں کھا سکتا انجیکشن لے سکتا ہوں نہیں لے سکتا اس انگریز کے سور کے نسخے سے پیدا ہونے والے نام نہاد حدیث کو پوچھو تیری باپ کو قبر سے نکال تیرے آبا اجداد کو قبر سے نکال ایک نسخے سے پیدا ہوا قیامت تک تو حدیث میں انجیکشن کا مسئلہ بتا دے قرآن کا مسئلہ بتا دے یہ ہمارے اکابرین حضرت ابو حنیفہ اللہ کروڑ و رحمتیں اس کی قبر پر نازل کرے یہ قاسم نانوت بھی یہ اشرف علی تھانوی بھی اللہ ان کو غریق رحمت کرے ہمارے لیے دسترخوان بنا کر چلے گئے اب دو شکلیں یا تو ان سے مسئلہ لے یا یعنی نہیں تو قرآن حدیث سے قرآن حدیث کے اندر بھی نہیں اب ہمارے علماء نے کہا انجیکشن لینا جائز ہے اب ان کو کہا گیا ارے بھائی روزہ اس کو کہتے ہیں کہ باہر کی کوئی چیز جسم میں داخل نہ ہو اس کا کیا جواب ہے تمہارا روزہ رکنے کا نام ہے سوم کے معنی رکنے کے اور تم عجیب اللہ ہو جو منہ میں آیا کہہ دیا انجیکش لینا جائز اللہ اکبر ابو حنیفہ تیری خبر پر سلام ابو حنیفہ تیری خبر پر خدا کی رحمتیں برکتیں نچھاور ہو تیرے دشمن کو خدا غیرت کرے ابو حنیفہ کیا تیری سمجھتی کیا بوجھتی ابو حنیفہ نے فرمایا ارے نبی کے زمانے میں انجیکشن تھا نہیں تھا نبی کے زمانے میں گلوکس تھا نہیں تھا سام بچھو تو تھا اور سام بچو اگر کسی روزے دار کو کاٹے تو نبی نے کیا کہا کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا سام اپنے زہر کو جسم کے ذریعے سے خون کے اندر داخل کیا اس خون میں زہر کا اثر دل اور دماغ تک گیا تو نبی نے کہا کہ سام کے کاٹنے سے رضو ٹوٹ جاتا ہے نبی نے کہا بچھو کے ڈک مارنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نبی نے کہا کہ مچھر کے کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نبی نے کہا کہ کتے کے کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر تو کتا آ جایا ہے تیرا باپ کتا تو اس وقت تھا جو کاٹا کرتا تھا روزے داروں کو اب قیاس کیا حدیث کو سامنے رکھ کر قیاس کیا ان لوگوں کو کہو ٹرین میں نماز نہ پڑھے ٹرین میں ٹرین نبی کے زمانے میں نہیں تھی ہوائی جہاز میں نہ بیٹھے نبی کے زمانے میں کتے پر بیٹھے سور پر بیٹھے خچر پر بیٹھے گدھے پر بیٹھ کر اپنی دلہن کی ودائی کرے ابو حنیفہ کو چھوڑو گے کتے کا پاخانہ کھانا پڑے گا یہ نس تمہیں تباہ کر دے گا برباد کر دے گا حدیث میں سات رکعت وطر پانچ رکعت وطر تین رکعت وطر ایک رکعت وطر اور اگر کوئی کہے گا کہ میں پوری حدیثوں پر عمل کروں گا میں پوری ایک دن سات پر پڑھوں گا ایک دن پانچ پر پڑھوں گا ایک دن تین پر پڑھوں گا ایک دن ایک پر پڑھوں گا تاکہ نبی کی تمام روایتوں پر عمل ہو جائے ہمارے مشائق نے لکھا ہے ایک اصطلاح ہے مشائق کے یہاں تلوین احوال تلوین احوال کا مطلب حالت بدلتی ہے جہاں جورو نے تانا مارا کیا جی وارسی زندگی گزارتی وہ دیکھو جی امیر پاشا کیسا بنگلہ رکھا اتنا دل دکیا اتنا دل دکیا اب آ کر وضو کر کر تحیت الوضو پڑ رہا ہے تراوی میں کھڑیا تو دو رکعت کے بعد بھاگیا چار رکعت کے بعد بھاگیا تحیت الوضو پڑ رہا ہے ایسا پڑ رہا ہے کہ وقت کے پیرانے پیر پڑ رہے ہیں یہ تحیت الوضو جو پیرانے پیر کے طریقے پر پڑ رہا ہے یہ جورو کے کاٹ پر پڑ رہا ہے خدا کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑ رہا ہے اور کبھی پڑا تو دیکھا کہ کبے کے ٹھونگ مار رہا ہے فرض نماز پڑا ڈنگ ڈنگ ڈنگ ڈنگ الیکٹرانک نماز ڈنگ ڈنگ ڈنگ ایسے جاتی ہے دیکھا رمضان کے اندر الیکٹرانک نمازیں آتا ہے کمینہ اتنا پتا نہیں دروازے کے سامنے کھڑا ہوگا لوگ کیسے جائیں گے کیا فلیور بنایا جائے گا اس کے اوپر یہ سب کیا ہے تلوین احوال پڑھنے لگا ایسے پڑھ ایک صاحب تھے اللہ معاف کرے میں غیبت نہیں کر رہا ہوں نام لیا تو نہ غیبت ہوگی میں اللہ کی قسم روزی کی حالت میں جب افطار کے دسترخوان کئی سال ہو گئے شاید اب وہ جمعہ میں بھی نہیں ہوں گے جماعت میں بھی نہیں ہوں گے نماز میں بھی نہیں ہوں گے دسترخوان پر بیٹھے اور دعا کی جاتی ہے صاحب اتنا رونے لگے اتنا رونے لگے پورا شرٹ بھیگ گا ان کا اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں میں ہلو اٹھ کو میری جگہ سے جا کر ان کے باجو بیٹھ گیا اللہ گواہ ہے جھوٹ ہو تو خدا مجھے غارت کرے اس کو تلویل احوال کہتے ہیں تو میں نے ان کو جا اس کے پاس میں بیٹھ کر کہا خدا یہ سور نس بیکار ہو چکا ہے رونا نہیں آتا مولا مولا رونا نہیں آتا دیکھ تیرا نیک بندہ ہے ہے چین چٹ کے اندر کتنا رو رہا ہے مولا اس کے آنسو کے قطرے کے صدقے میں میری دعا اللہ کی قسم اس کے میں, میں ابھی چند دن نہیں گئے تھے ایک نمبر کا چور اچکا بدماش کسی کی گاڑی لیتا ذرا راؤنڈ مار کر آؤں جا کر اس کے زیرکس پیپراں دیکھو اسے بیچ ڈالیا اور ایک جنے کو وہاں بیچ ڈالیا اللہ اکبر کل پھر یہ حال اس کو تلوین احوال کہتے ہیں ہمارے مشائق کہتے ہیں کہ تلوین احوال یعنی جب پسند آیا بیان جورو کی غلامی کا تذکرہ نہیں داڑھی منڈا ہجڑا نہیں پہلی سب میں بیٹھ کر ہاں کیا بیان کیا بیان بھائی اور جب آیا حرام کے جورو کے غلام داڑھی بڑے ہی ہے کیا جی بیان کے جی وہ اور یہ تلویل احوال ہے ہمارے مشائق اس نفس کی جو اصلاح کرتے ہیں وہ تمکین احوال سے یاد رکھیے گا میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے دما کٹے گا تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے تلوین احوال حالتیں بدلتی ہیں پڑھا تو ایسا نماز وقت کا ابدال اور نہیں ایسے کرے کے ٹھونگا میں بولے نا وہ آدمی اور یہ آدمی یہاں اس مسجد کے اندر کئی برسوں سے سفر حضر میں خادم میرے مزاج سے واقف میرے مزاج سے آشنا آج انگریز کا غلام اور انگریز کی کارکردگی اور انگریز کا ایجنٹ بنا ہوا ہے یہ تلوین احوال ہے استقامت نہیں ہمارا کابرین کہتے ہیں عمل چھوٹا ہو استقامت ہو اسی لیے مشائق نے کہا ظہر کی نماز کے بعد قیل اللہ کرنا قیل اللہ کہتے ہیں یہ سیدھے پنجے پر اپنی رخسار کو رکھ کر کچھ لمحے سو جانا قیل اللہ کہتے ہیں فرمایا ہزاروں رات سب گزاری کرنے سے افضل ہے ہزاروں رات آپ سب گزاری کرو اس لیے کہ تم اپنے نفس کی وجہ سے کر رہے ہو اور یہ جو کر رہے ہو یہ نبی کی سنت کے مطابق کر رہے ہو ایک بات رکھو اس پر استقامت ہزاروں رات جاگنا عبادتیں کر کر بیانہ کر کر ذکر کر کر اس سے وہ افضل ہے اس لیے کہ وہ سنت ہے اس کو کہتے ہیں تمکین اوال اب رہا وطر کا مسئلہ اب جورو ستائی اولاد تانا ماری کیا پرنسپل نکال ڈالے پورے بچوں کے سامنے شیم ہوگا فیس کے پیسے دے ہوتا نہیں کیا دل تو کیا آپ کو سات رکعت وطر کو کھڑ گیا اب اس کے بعد بیوی کے گلے میں سر میں بیوی کے گلے میں ہار ہے سر میں چار ہاتھ پھولا ہے میک اپ کی ہوئی ہے اسپرے ماری ہوئی ہے ایک رکاط وڑ کو بھاگ گا ارے کل تو سات پڑے نماز یہ وہ بھی حدیث میں یہ بھی حدیث میں کمی لے تو حدیث کا حوالہ جھوٹا دیتا ہے آج جورو کی شرمکا کو تو نے چھ رکعت وطر کی قربانی دے دی کل تیرے اولاد کے تانی کی وجہ سے تو نے سات رکعت وطر پڑی اس لیے تکلیف ضروری ہے اس لیے کسی ایک راستے پر چلنا ضروری ہے یقیناً حدیث میں رفع دین بھی ہے حدیث میں نئی بھی ہے حدیث میں سینے پر بھی ہے حدیث میں ناپ پر بھی ہے ناپ کے نیچے بھی ہے لیکن یہ کہ تو کس وجہ سے کر رہا ہے کس وجہ سے کر رہا ہے حدیث کے کہنے پر یا نفس کی غلامی پر رمضان کا مہنا یہی تسکیت القلوب کا مہنا پیرا پیس کا مہنا اس نفس کی اصلاح کرو حلال سے بچتے ہو نفس کی خواہشات سے بچو یہ شریعت کی آڑ لے کر تمہیں گمراہ کر دے گا فید ہے اس لیے تم نے نہیں کیا یہ ہمارے اولیاء تھے ہمارے اکابرین تھے ہمارے بزرگان دین تھے اللہ نے ان کو دین کی ایسی سمجھ دے رکھی تھی کہ ایک کلام پاک کلام پاک کے چھٹے بارے میں وضو والی آیت ہے اس وضو کی آیت سے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے سات سو مسائل نکالے پوری عمر کلو اللہ پڑ رہی آج کلو اللہ کا معنی ہمیں نہیں آتا آج ہمیں والدی کہ ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے کافی حدیث سمجھنے کے لیے کافی یہ انگریز کی چال ہے انگریز اس ملک میں آتا ہے سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اس ملک کی عوام کو علماء سے کاٹنا چاہتا ہے ضرورت نہیں جی بیانہ کی تفسیرہ کی قرآن لے انگلش میں بخاری لے لو اردو میں ترجمہ لے لو اب دیکھ لو خود کر لو کیا کریں گے اگر دو روایتیں ہیں آپ کے سامنے دین بھی کیا رفیدین دین نہیں بھی کیا کیا کریں گے دونوں روایتیں ہیں عورت کے چھونے سے وضو ٹوٹتا بھی ہے عورت کے چھونے سے وضو نہیں بھی ٹوٹتا ہے کیا کریں گے آپ سردی کا زمانہ آیا تو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹنے کی جو ہے حدیث پر عمل کیا بھائی سردی ہے اب جو ہے اس پر عمل کیا بھائی گوسا دیے تو بھی حدیث میں ہے وضو نہیں ٹوٹتا اور گرمی کا زمانہ آیا محمد سا عمراتن جس نے عورت کو چھویا اب جو ہے مزہ ملتا ہے لانے میں تو یہ مزہ لینے کے لیے ہوا حدیث پر عمل نہیں ہوا اسی لیے تخلیق اسی لیے نس پر لگام لانا لگانا اسی لیے نس کی اصلاح کرنا نس کا تسکیہ کرنا نس کا تقیا کرنا ضروری ہے قرآن نے کہا بلا تو زکو انف سکم وہ عالم و بیمنی تقا کہ تم اپنے آپ کو پاک نہ کہو وہ جانتا ہے کون متقی ہے کون پرہیزگار ہے کتنے لوگ ہیں موبائلوں میں تصویریں رکھتے ہیں ان کے پاس اپنی دلیل ہے ملیشیا کا ایک باپ اپنی بیٹیاں سے زنا کرتا تھا اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کہا اپنی کھیتی خود اگاؤ اور اس کے پھل کو کھاؤ جب ہم نے کھیتی اگائی تو ہمارے بچے پھل نکلے تو کیا ہم اس سے ہم بستر نہیں ہو سکتے تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے اکابرین کا دامن کو چھوڑو گے بزرگوں کے دامن کو چھوڑو گے یقیناً قرآن ہے کہا ملاقدسر نل قرآن ہم نے قرآن کو آسان کیا آگے بھی تو ہے من مدکر کیا کسی میں کیپیسٹی ہے صلاحیت ہے عرب والے یہ کرے ہمیں یہ کرے یہاں اچھا تھا جا کر آتے ہی پہلے ٹوپی جیب میں رکھ لیا سیکنڈ مرتبہ آتے ہی ہیٹ ڈال لیا تیسری مرتبہ آتے ہی ہیٹ الٹی کر لیا چوتھی مرتبہ آتے ہیٹ کو ہزمی کر دیا یہ کیا ہے یہ دیکھا دیکھی ہے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ نقل کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے کوئی چیز نقل کرنا نا یعنی ابو حنیفہ مشتحد بنے میں بھی بن جاتوں جی امام شافی بنے میں بھی بن جاتوں جی رنگپا گڈپا ڈاکٹر بنے میں بھی بن جاتوں اسے عقل چاہیے ہمارے حضرت نے ایک واقعہ بیان فرمایا ایک صاحب ایک گھر میں مہمان بن کر گئے مہمان کو دہی کی ضرورت تھی وہ جو میزبان تھے گھر والے تھے انہوں نے خادم سے کہا رے یونس ذرا دئی لانا با اب یونس اٹھا تو اب یہ کامنٹری دینے لگے اب یونس گیا میرا خادم چپل پہنا اب دروازہ کھولا اب فرسٹ کلاس گیا اب لیفٹ مڑا اب رائٹ مڑا اب دکان میں گیا اب دکان والے نے کہا بیس روپے اس نے پندرہ روپے کہے مانا نہیں دوسرے دکان میں آیا رننگ کامنٹری دے رہا ہے پھر آیا آیا آیا آیا اب چپل نکالا یہ دیکھو دروازہ ریونوس حضرت دہی حاضر ہے اب یہ جو تھا مہمان ارے یار یہ تو بڑا اچھا نسخہ ہے بہت اچھا نسخہ ہے یہ کہہ کر میری عزت ہوگی میری شہرت ہوگی اور میرے تقوی کے چرچے ہوں گے میری ولایت کو لوگ تسلیم کریں گے اس کے بعد اپنے گھر کے اندر مہمان آئے ہارون ذرا دہی لانا با اب یہ کامنٹری دے رہا ہے ہارون اب بھی چپلا پہنا فسٹ کلاس کو گیا ریٹ مڑیا دہی کے دکان میں پوچھا بیس روپے بولیا پندرہ روپے چکایا وہاں سودا نہیں بنیا دوسرے دکان میں آیا پھر واپس آیا پھر واپس آیا یہ جوتا نکالا یہ جو کو دروازہ رے ہارون کارے دہی نہیں حضرت ابھی میرے جوتے نہیں ملے پورے لوگ تو کیا بھی تمہیں بولے دہی آتا کر کو ابھی یہ جوتوں کو تلاش رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا ایک حکیم صاحب تھے حکیم صاحب اپنے شیشو کو لے کر شاگرد کو لے کر گئے اور جا کر اپنے پہلے زمانے میں حکیم کے پاس لوگ نہیں آتے حکیم خود لوگوں کے گھروں میں جا کر علاج کیا کرتے تھے سسٹم یہ تھا تو حکیم صاحب نے دیکھا کہ ان کے آپ ہاں گھوڑے پلے ہوئے ہیں اور وہ جو محراب ہے اور وہ جو کھڑکی ہے وہاں پر کلتھی رکھی ہوئی ہے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ انہوں نے اس کو گلایا ہوگا اس کا پانی پیا ہوگا اور کلتی کھائی ہوگی چپ جو ہے ناڑی پکڑی نس پکڑی اور کہنے لگے اجی ہاں ہمیں سب معلوم ہو گیا تمہاری ناڑی پکڑ کر تم نے رات میں کلتی کھائی لی جی حکیم صاحب جی حضور میں نے کلتی کھائی تھی ہاں دیکھیے ہم معلوم کر لیتے ہیں یہ پرچی لکھ دی دوائی لکھ دی فیس لیے چلتے بنے شیشو نے کہا کہا کہ حضرت کیسے پہچانا کہا تاخ میں کلتی رکھی ہوئی تھی میں نے پہچان لیا ارے جا حضرت میں نے تم کو تکین طلاق دی طلاق دیا اور اپنی حکیمی کی جو, جو ہے دکان شروع کر لی اور گیا اور جانے کے بعد ایک آدمی کہنے لگا میرے پیٹ میں فل درد ہے لوز موشن ہے کہا کہ حکیم صاحب کا نسخہ دیکھیں تاخ میں رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھیں تاخ کے اندر بیوی کا پیشاب ٹیسٹنگ کو رکھا ہوا تھا اب اس نے ناڑی پکڑی اور کہا تم نے رات میں بیوی کا پیشاب پیا ہوا تھا وہ جوتے مارے وہ جوتے مارے خمیز کہیں گے پیشاب کوئی پینے کی چیز حکیم کے پاس آیا حکیم تم نے کہا تھا کہ تاخ میں رکھی ہوئی چیز مریض رات کو استعمال کرتا ہے بیوی کا خارورا رکھا ہوا تھا میں نے کہہ دیا ارے حرامی کہیں گے نقل کے لیے عقل کی ضرورت پڑتی ہے یہ ابو حنیفہ تھے یہ شافی تھے یہ امام بخاری تھے یہ ہمارے اکابر تھے یہ بزرگان دین تھے انہوں نے اشتہاد کیا اگر تو اشتہاد کرے گا تو بیوی کا پیشاب پیے گا اس نقل کے لیے عقل چاہیے انہوں نے وہ اشتہاد کیا میں نے بتایا کہ دنیا کے مسائل میں بھی وہ عقل کو دوڑایا کرتے تھے اتنی فلاست اتنی چالاکی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تقوی کی اور ان کی پرزگاری کی نشانی تھی ہمارے اکابرین دارلوم دیومن کے یہی ان کے نقش قدم پر چلنے والے آج ان کے درس حدیث پر بیٹھ کر دیکھو وہ کلام کریں گے اللہ اکبر ایسے معلوم ہوتا ہے حدیث کے اندر حکمت کے موتی کو پرو دیا گیا ہے دارلوم دیوبند کی عجیب شان ہے امام ابو حنیفہ آپ کو ملے گا امام شافی ملے گا صحابہ کے تخبے کی جھلک ملے گی نبی کے اخلاق کا پرتاؤ ملے گا ان اکابرین کی زندگی کے اندر اس لیے اگر راستہ اپنانا ہو ان اکابرین کا راستہ اپنا ہو تبلیغ کے اندر مولانا الیاس جیسا قیامت تک تم لاؤ گے یہ کون تھا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ یہ دیوبند کا فرزن تھا دیوبند کا فرزن حجت الاسلام کے اندر قاسم نانت بھی جیسا لاؤ گے یہ کون تھا یہ دیوبند کا بانی تھا حکیم الاسلام جیسا تم قیامت تک لاؤ گے یہ کون تھا یہ قاری محمد طیب دیوبند کا فرزن تھا یہ کون تھا جو خاتم المحدثین تھا علامہ انور شاہ کشمیری تھا جس نے کہا کہ دیوبند کے کتب خانے کو انگریز آنکھ لگا دے انور شاہ اپنے میموری پاور اور قوت حافظہ سے تمام کتابوں کو لکھا دے گا حدیث میں آیا تو خاتم المحدثین بنا فقہ میں آیا تو ابو حنیفہ کا ثانی بنا حکمت میں آیا تو حکیم الاسلام بنا حجت میں آیا تو حجت الاسلام بنا حضرات میں نے گزشتہ جمعہ زکات کے مسئلے میں کہا آج زکات خوروں کی بھیڑ ہے کچھ نام نہاد مکتب نام نہاد یہاں بنگلور کے اندر ایک چور جو ہے پکڑا گیا تین رسیدیں جعلی نکلے جیسے نماز پڑھنا ضروری نماز کی جگہ ضروری زکات دینا ضروری زکات کا مصرف ضروری تو اس لیے دارلوم دیوبند کے جو نمائندے ہیں ان کی رسید بک یہاں پہلے فلور کے اندر ہمارے نواز بھائی ہیں جو اس کمیٹی کے ایک معزز رکن ہیں ہمارے احباب میں سے ہیں ان کے پاس رسید بک رکھی ہوئی ہے آپ زکات کی رقم ان تک پہنچائیں دارلوم دیوبند جو ہمارے اکابرین کی جھلک اور بزرگوں کے تقوی کی نشانی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے چپے چپے میں اس کے حدیث کا فقہ کا اور ہر چیز کا فیض تقوی کا پہنچا رہا ہے تو آپ کو اس کا ثواب جاریہ ملے گا زکات بھی صحیح ادا ہم ضمانت لیں گے دارلوم جبند میں دفتر محاسبی ہے تقریباً ستر پر پانچ کا اسٹاف ہے ستر پر پانچ کا اسٹاف ایک سفیر ایک تائی کی غلطی کرے گا سسپینڈ کر کر کیس داخل کیا جائے گا اور کئی لاکھ روپے جرمانہ اسے ڈالا جائے گا ایک تائی ادھر ادھر نہیں ہوتی زکات الگ فطرہ الگ فطرے کی رقم آج کل پینتیس روپئے ہے ابھی بھی ادا کر سکتے ہیں عید سے پہلے ادا کر سکتے ہیں عید کے بعد تو نہیں اگر نہیں ادا کیا تو وہ کر سکتا ہے یہ دارلوم دیوبند کی جو ہے رسید بک رکھی ہوئی ہے میری تمنا یہ ہے کہ یہ دنیا میں فیض تقوی کا بزرگوں کا اسلاف کا جو پرچھائیاں پڑ رہی ہیں ان میں آپ کا حصہ بھی ہو جائے کوئی ابو حنیفہ نکل رہا ہے کوئی غزالی نکل رہا ہے کوئی رومی نکل رہا ہے کوئی حکیم الاسلام نکل رہا ہے کل وہ حکمت کے موتی بکھیرے گا کوئی مجاہد نکل رہا ہے وہ جہاد کرے گا آپ کو اس کا اجر ملے گا آپ اپنی زکات صدقہ فطر یا نقلی خیرات یہاں پر لکھا کر آپ جو ہے ثواب حاصل کر لے اس گئے گزرے زمانے میں الحمد للہ سما الحمد للہ آج مسلمان مدرسوں کو اتنا دیتا ہے یہودی اپنا پیشاب میں ڈب کر مر رہا ہے میں کہتا ہوں اے یہودی کتے کھلی آنکھ سے دیکھ ہماری مساجد پر رونق ہیں ہماری شہریوں کے اندر کیا منظر ہے ہماری تاری میں کیا ٹیسٹ ہے ہماری تراوی میں کیا خوبی ہے وہ سڑکیں جو جام ہو جاتی تھی ٹرافک سے چار چار ٹرافک جو ہے ذمہ دار کنٹرول نہیں کر سکتے تھے حیال للایا حیال فلاح کلام پاک تحام انزلنا سڑکیں سنسان ہو گئی ہیں صدقہ ہے خیرات ہے سخاوت ہے دعوتیں ہیں قرآن کا دور دورہ ہے یہودی آبا اجداد کو تیری جنم کنڈلی نکال کر ایک تو ریت کا حافظ تو نہیں پیش کر سکتا عیسائی کتے ایک انجیل کا حافظ نہیں پیش کر سکتا اے کافروں مشرکو اے حق کے اے غیر اللہ کے پجاریوں ایک تم جو ہے ویت کا حافظ نہیں پیش کر سکتے آؤ سات سال کا بچہ پیش کرے آؤ ماں کو پیش کرے دادی کو پیش کریں بچی کو پیش کریں عورتوں کو پیش کرے آنکھ والوں کو پیش کرے کو پیش کرے کہاں تک تم سازش کرو گے یہ رمضان تمہارے لیے ایٹم بام ہے ایٹم بام مزدور اینٹ اٹھا رہا ہے کڑاکے کی دھوپ میں بھیا پانی پی لے نہیں میں الحمدللہ للہ آج روزے سے ہوں گاڑی ٹرک چلا رہا ہے جام کی بن پڑ رہی ہے بھیا چائے پی لے الحمد روزے سے ہو الحمد اسلام بلند ہو رہا ہے یہ دلیل ہے یہ دلیل اس فتنے کے زمانے میں یہ عمرے کے لیے ٹوٹ پڑنا آج کا ریکارڈ ہے ورلڈ ریکارڈ ہے کہ اب تک ہر مقدس کے اندر چالیس لاکھ کی تعداد نہیں آئی تھی میرے اللہ تیرے کعبے کو تو بلا رہا ہے یہودی جل کر مر رہا ہے نصارہ جل کر مر رہے ہیں کتنے ہیں روزے کی حالت میں جنہوں نے جان شہادت کو نوش کیا اور قیامت میں اٹھیں گے حوض کوثر کا پانی پیتے ہوئے اٹھیں گے کتنے ہیں جنہوں نے جہاد کی ٹریننگ لی کشمیر للکار رہا ہے کافروں کے کافروں کو فلسطین کے شہر بھاڑ رہے ہیں افغانستان ان کتوں پر حملہ کر رہا ہے انگریزی کتوں کے اوپر ہر طرف دیکھو اسلام کا ولولا اسلام کا غلغلہ اسلام کی سر بلندی اور عراق دیکھو یہ انگریزی کتے واپس جا رہے ہیں اور عراق کا چھوٹا بچہ کہا لگا کر ہنس کر ان کو تھوک کر کہہ رہا ہے ہم تمہیں نہیں کہتے تھے کہ ذلت کے ساتھ تمہیں واپس جانا پڑے گا یہ ہے رمضان یہ ہے رمضان یہ ہے رحمت یہ ہے مغفرت یہ ہے جہنم سے خلاصی کا شراب یہ ہے ترا یہ ہے قرآن یہ ہے سہری یہ ہے افطار کل موتوں اے اسلام کے دشمن اپنے پیشاب میں ڈوب مرو تم ہم بلند ہوتے رہیں گے خدا کی رحمتوں سے مالا مال ہوتے رہیں گے ایسوں میں ان کے دشمن آئیں گے ایجنٹ آئیں گے قادیانیوں کی شکل میں اہل قبیس کی شکل میں غیر مقلدوں کی شکل میں ذاکر نائک کی پارٹی کی شکل میں فتنے میں مبتلا نہ ہونا ہمارے اکابرین ہمارے بزرگان دین جو ہیں انہوں نے وہ خدمت انجام دی کہ پورے دنیا کی عقلیں حیران ہو کر رہ جاتی ہیں دنیا میں جس کسی نے حق کا کام کیا اس کے حاصین اللہ نے پیدا کیے حضرت مسا علیہ السلام نے جب زکاط کی فرضیت کا اعلان کیا قارون نے ایک عورت کو تیار کیا کہ وہ زنا کا الزام لگائے عموماً مولانا مانا عبد الستار سلام صاحب یہاں آئے تھے مغرب کی نماز بھی پڑھائی آپ لوگوں نے سنی ہوگی پنشن محلے شیواجی نگر میں ہمارے سے پہلے کئی سال تک امام تھے حق بولنے والے تھے جامع مسجد میں ایک خطبہ دیا لوگوں کو الٹیاں ہو گئی ان کو الرجی ہو گئی ایک جمعہ میں نکال دیا حضرت ایسا خطبہ ہزم نہیں کر سکتے اور یہ ہے موجودہ حضرت جو امیر نسمان اگر ان کو کہے تو برحق ہوگا برسوں سے ہیں وہیں سے جنازہ نکلے گا ان کا ایک خطبہ ہضم نہیں ہوا اور ان کو نکالا گیا الزام لگا کر نکالا گیا ایک کشمیری تھا اس نے الزام لگایا کہ میرے بیٹے کے ساتھ بدکاری کی آج میں اس کو دکھاتا ہوں ٹینی روڈ شیواجی نگر کے چوک میں کتے کی طرح دیوانہ وار پھر رہا ہے ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے مقابلے میں ایک عورت کو تیار کیا گیا آمدہ کر لیا گیا کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بدکاری کی قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا <coughs> ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے تقوی میں لگ گئے میں لگ گئے عبادت میں لگ گئے دیکھا تک نہیں روتے تھے اللہ اللہ میرے کس جرم کی سزا تو نے دی ہے مولا مولا زمین میں دھسک دھسا دے لیکن بدنامی کا داغ مجھے نہ دے ابو حنیفہ کے رونے کو گڑ گڑانے کو اور مسلح کے تر ہونے کو آنسو کے قطرے سے اس عورت نے دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا کہنے لگی ابو حنیفہ تم بھی جانتے ہو میں بھی جانتی ہوں ہمارا رب بھی جانتا ہے کہ میں پیسوں کے لیے یہ کام کر رہی ہوں ابو حنیفہ مجھے معاف کرو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا معافی کی ایک شکل ہے جیسے میں کہوں ویسے تجھے ماننا پڑے گا کہا کہ کیا کہا کہ یہ جو دربان کھڑا ہے داروہ یہ جو گیٹ کیپر ہے واچمین جو ہمارے لاک اپ کی نگرانی کر رہا ہے تم تو عورت ہو اچھے اچھوں کے پسلا لیتے ہو ایک داروگا کو پچھلانا تمہارے تو انگلیوں کا کھیل ہے تم ایک کام کرو اسے پسلاؤ کہا کہ کیا اب عورت کہنے لگی اب انہوں نے طریقہ بتایا عورت کہنے لگی داروگا صاحب داروگا صاحب رحم کی کا کیا ہوا ارے تجھے پھانسی تھوڑی نا ابو حنیفہ کو چڑھانا ہے ابو حنیفہ کو سزا صرف کل کوٹ میں تجھے یہ کہنا ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے منہ کالا کیا تیرا کچھ نہیں جائے گا تجھے وظیفہ ملے گا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر جو جرمانہ عائد کیا ہے وہ تو رہا نہیں نہیں میرا چھوٹا سا بچہ ہے بہت یاد آ رہا ہے بہت بھوکا ہوگا پیاسا ہو ذرا دودھ پلا کر آ جاتی ہو ترس کھاؤ تمہارے ارے تو میری جو ہے بہن کی جیسی بیٹی کی جیسی کہ کوئی ایسی بات بول رہی ہے خود جو ہے لا کر سواری دیا گھوڑا دیا دیکھ عزت رکھ لینا جا کر دودھ پلا کر ارے کیا میری زبان کے پاس نہیں تو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا اس بہانے سے جانا اور برقعے میں رہتی تھی وہ عورتیں میری بیوی کو بلا کر لانا وہ برقعے کے اندر اب یہ آ گئی اب یہ ادھر بیٹھ گئی ابو حنیفہ نماز پڑھ رہے ہیں صبح میں عدالت میں پیشی ہوئی اور جو حاصل تھا اب وہ علیم عالم بنتا ہے متقی پرزگار بنتا ہے یہ دیکھو یہ عورت ہے برقعے کے اندر بولنا کیا بول تیرا منہ کالا کیا نہیں اب جو نقاب اٹھایا کہا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس کے باپ سے پوچھو رشتے میں میری کیا لگتی ہے باپ کو بلایا گیا ارے یہ تو میری بیٹی ابو حنیفہ کی بیوی ہے ابو حاصل تھا اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا یہ عقل ہے یہ چالاکی ہے یہ فراست ہے جو تقوی سے پیدا ہوتی ہے گفا کے اندر ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بیٹھے بیٹھے اور آپ کے پاس ایک ساحل آیا سوال کرنے کے لیے پوچھا واؤ یا واؤ بین ایک واؤ یا دو واؤ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا دو واؤ واوین یہ کہا سوال دیکھیے کوڑے میں واؤ یا واوین ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا واوین دو واؤ تو پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا لا لا لا لا لا یہ کہہ کر بھاگ گیا اس وقت کہتے ہیں کہ بڑے بڑے محدث بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے مفتیان کرام اس مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے کسی کی گتھی سمجھ میں نہیں آئی اب حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا یہ کیا باؤ کیا بابین کیا لالا یہ کیا ٹاٹا کیا باٹا سمجھ میں نہیں آیا حضرت نے کیا جواب دیا میں اگلی جمعہ انشاءاللہ عرض کروں گا پھر آپ سے میں دوبارہ درخواست کرتا ہوں دارلوم دیون ہماری روحانی ماں ہے اکابرین اسلاف اور بزرگان دین کے انہوں نے خدمات اور نمونے کو باقی رکھا ہوا ہے زکات یہاں ادا کریں مسجد کو زکات نہیں دی جا سکتی مسجد کے منصوبے بھی الحمدللہ بہت اونچے ہیں ہماری کمیٹی والے بہت مخلص ہیں ان کے اخلاص کے نتیجے میں آج دنیا کے پچاس ملکوں میں نورانی مسجد کی بات پہنچ رہی ہے ہمیں کوئی بلائے نہ بلائے بلال میں تاخرات کو بلائے نہ بلائے گوری پالنے میں بلائے نہ بلائے اس مسجد میں جو حق کی بات ہم کہہ رہے ہیں دنیا کے پچاس ممالک میں امریکہ میں واشنگٹن میں پاکستان میں یہ کمیٹی والوں کے اخلاص کی برکت ہے آپ ان کی ہمت افزائی کریں زکات مسجد کو نہیں دی جا سکتی اور رمضان کا مہینہ شاید اگلی جمعہ رمضان کا ملے نہ ملے ہو سکتا ہے چاند نظر آ جائے تو ہم رمضان سے فارغ ہو چکے ہوں گے اس لیے اب ایک کے ستر کا سو کے سات سو کا ہزار کے سات ہزار کا بہترین موقع ہے آپ مسجد کے لیے اتنا تعاون کریں اتنا تعاون کریں کہ کمیٹی والوں کی ڈھارس بنے اور ان کے جو تعمیراتی منصوبے ہیں وہ پائے تکمیل کو پہنچے کچھ نہ ہو کیا یہی بات کم ہے کہ آج حق کی بات کہنے کی انہوں نے دی ہوئی اجازت دی ہے رب کائنات دارین کے اندر ان کو جزائے خیر سے نصیب فرمائے اے اللہ رمضان کے کچھ لمحے باقی رہ گئے ہیں جو اشرے گزر گئے اے رب ہم وعدہ کرتے ہیں ہم قدردانی نہ کر سکے مولا معافی کا معاملہ فرما دے درگزر کا معاملہ فرما دے مولا ہمیں جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دے اعتکاب کرنے والوں کے اعتکاب کو قبول کر لے مولا قرآن سنانے والے پڑھنے والوں کے قرآن کو قبول کر لے اے اللہ مہمان کی بے عزتی تو برداشت نہیں کر سکتا والا اس مہمان کے ہم نے بے عزتی کی ہے والا معاف کر دے معاف کر دے اگر بے عزتی ہوئی نبی کی بدعا کے مستحق ہو جائیں گے اور نبی کی جس نے بدعا لی نہ دنیا میں کامیاب ہوا نہ آخرت میں کامیاب ہوا میں ہاتھ جوڑ کر میں اپنی پگڑی آپ کے خدموں پر رکھ کر آج گزارش کرتا ہوں کہ کچھ دن ہے کی تم عزت کر لو دنیا کبھی بھی ملے گی دنیا کے کتے نہ بنو عید کے پیچھے نہ پڑو عید ہماری اس دن ہے جس دن ہم کلمہ پڑھ کر دنیا سے جائیں گے عید ہماری اس دن ہے جس دن ہمارے خبر میں خبر کی خبر میں جنت کی کھڑکی کو کھولا جائے گا میرے محبوب کا دیدار ہوگا عید اس دن ہے جس دن ہم آخا کے ہاتھوں کوسر کا جام لیں گے یہ تو دنیا کے لوگ ہیں جو اچھل کود کیا کرتے ہیں میرے بھائی کچھ دن ہیں روزہ رکھ لے تراوی پڑھ لے اللہ کے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور جہنم سے خلاسی کا پروانہ رب کائنات دے رہا ہے اسے ٹکرا نہیں اللہ سے توبہ کو قبول کرنے والا غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے میں آجزانہ تیری ماں کے عزمت کا تیرے باپ کے تقدس کا کابی کے غلاف کا نبی کے روزے کی جالی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مان لے مان لے مان لے قبر میں جائے گا پچھتائے گا آخرت میں جائے گا پچھتائے گا یہ داڑھی بڑھا چھوڑ دے نماز کا اہتمام کر لے تراوی کا اہتمام کر لے چھوٹے ہوئے روزوں کا اہتمام کر لے توبہ کر لے میرا اللہ کہتا ہے زمین کے ذرات سے زیادہ سمندر کے جات سے زیادہ تو گناہ لے کر آئے گا میرا رب کریم اسے معاف کرنے کے لیے تیار اے اللہ معافی دے دے اے اللہ معافی دے دے اے اللہ جو مرحومین ہے مولا سیالت کے زمانے میں چلے گئے آج چاہ کر روزہ نہیں رکھ سکتے آج چاہ کر وہ نماز نہیں پڑھ سکتے مولا ان کے خبروں کے اندر اندر کشادگی پیدا فرما دے ان کے قبر کے اندر رحمت نازی فرما اور ان کے کے قبروں اندر جنت کی کھڑکی کو کھول دے اے اللہ اے میرے اللہ آج دنیا میں ہر کوئی کسی کا پوچھنے والا دامن پکڑنے والا یہ ننے بننے مجاہدین جو ہماری ماؤں کی آبرو کے خاطر ہمارے اسلام کے تحفظ کے خاطر جامع شہادت نوش کر رہے ہیں مولا ان کے لگان کو صبر جمیل نصیب فرما ان کے مراتب کو بلند فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کے شہادت کے خون کو بیکار نہ فرما اے اللہ کربلا کے خون کو تو نے رنگ دے دیا ان مجاہدوں کے خون کو ان شہیدوں کے خون کو تو رنگ دے دے اے اللہ بدر کی نصرت ان پر نازل فرما اے اللہ قیصر و کسرا کے کنگن جس طریقے سے گر گئے مولا ان مجاہدوں کے ڈانٹنے سے اس طالبان کی ثابت قدمی سے یا اللہ امریکہ کو رشیا کو اور یورپ کو اور اسلام مسلمان دشمنوں کو تباہ کر دے برباد کر دے اللہ شتی شمل اللہ مزید مسجد جم لہم اللہ فارغ بینا کلی بدی وانزل بہم باسک الذی لا عن القوم المجرمین سبحان عربی کربل عزت اما وسلام علی المرسلین الحمد للہ العالمين